السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میری آواز آ رہی ہے روم میں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے قال کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كنتم ثلاثه فلا ثلاثه فلا يتناجى اثنان دون الاخر کہ جب تم تین ہو تو دو آدمی تیسرے کو الگ کر کے سرگوشی نہ کریں حتیٰ تختلط بالناس حتیٰ کہ وہ لوگوں کے ساتھ مل نہ جائیں من اجلی ان ذالکہ یقینو کیونکہ اس طرح چیزیں اسے غمناک اور رنجیدہ خاطر کرتی ہیں دوسری حدیث ہے وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یقیم الرجل الرجل کہ کوئی آدمی کسی کو اس کی جگہ سے اٹھا کے نہ بیٹھے مجلسی ہی مجلس میں مجلس فی کہ اس اس کی جگہ میں کو اٹھا کے نہ بیٹھے بلا کم کہ اگر اس کی جگہ میں کوئی کمی ہو تو مجلس کو یا ان کی جو سطح ہوں گے ان کو کشادہ کر لے تو اس میں توسیع ہو جائے گی متفق علیہ جب بخاری اور مسلم کی متفقہ روایت ہے اللہ خیر السلام علیکم و رحمۃ اللہ آج اس سے آگے پڑھتے ہیں وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اکالا احدکم کم تعامن ادا جب اکالا کھائے احاد کم تم میں سے ایک آدمی تعامن کھانا فلا یم تو وہ نہ صاف کرے یدا اپنے ہاتھ کو حت یل آقاہا حتیٰ کہ وہ اس کو چاٹ لے او یل یا اس کو چٹوا لے متفق علیہ اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما اور ابن عباس یعنی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے قالا انہوں نے کہا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادا اکالا احادو کم تعامن جب تم میں سے کوئی ایک آدمی کھانا کھائے فلا یم سخ یا تو وہ اپنے ہاتھوں کو نہ صاف کرے نہ پونجے کسی چیز کے ساتھ تولیے رومال وغیرہ کے ساتھ حتیٰ تا او یل حتیٰ کہ اس کو چاٹ لے یا اس کو چٹوا لے متفق علیہ اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے تو اس حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہو رہا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد جو کھانا انسان کے ہاتھوں پر انگلیوں پر لگا ہوتا ہے تو اس کو بھی چاٹ لینا چاہیے اس کو بھی ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے تو اس قدر اہتمام کیا ہے دین اسلام نے کھانے کی حفاظت کا کہ یہ بھی ضائع نہ ہو اور پھر آج کل کی جو جدید میڈیکل سائنس ہے وہ اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ جو انسانی انگلیاں ہیں انگلیوں کے پورے ان کو چوسنے چاٹنے سے جو غذا کے ہضم کا عمل ہے وہ تیز ہوتا ہے اللہ رب العالمین نے اس کے اندر کچھ ایسی خاصیت رکھی ہے کہ اس کی وجہ سے پھر غذا بآسانی اور صحیح طور پر ہضم ہو جاتی ہے تو لہذا کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹ لینا چاہیے چاٹ لیں یا چٹوا لیں یہ چٹوانے والا کام تو ظاہری بات ہے یہ شادی شدہ لوگ ہی کر سکتے ہیں یہ انہیں کے حصے میں آتا ہے اگلی حدیث پڑھ لیتے ہیں وعن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیسلم الصغیر علی والمار علی القاعد والقلیل علی الكثیر متفق علیہ وفی روایت لمسلم لمسلمن عن ان ابیراتا رضی اللہ عنہ ابو ہرا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قالا وہ کہتے ہیں قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیم لازم ہے لیو سلم لازم ہے کہ سلام کرے چھوٹا الکبیری بڑے کو و اور گزرنے والا القاعدی بیٹھے ہوئے کو ولقلیلو اور تھوڑے لوگ اللکتھیری زیادہ کو متفقن علیہ اس کو بھی بخاری مسلم نے نکالا ہے وفی روایت المسلم اور مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں ور راکب الماشی اور جو سوار ہے وہ پیدل چلنے والے کو سلام کہے تو اس حدیث میں سلام کے آداب اور اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے اور جو چلنے والا ہے گزرنے والا وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کریں یعنی کہ دونوں ہی طرف سے کوئی آنے جانے والے لوگ مثلا ایک گروہ چند آدمیوں کا دو تین بندوں کا ایک طرف سے جا رہا ہے دوسری طرف سے پانچ دس افراد آ رہے ہیں تو یہ جو کم افراد پر مشتمل گروہ ہے انہیں چاہیے کہ یہ سلام میں پہل کریں اور اسی طرح جو سوار ہے کسی سواری پر وہ پیدل چلنے والے کو سلام کہے یہ تو ہے ایک اصول اور ضابطہ لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ جو بڑا ہے وہ چھوٹے کو سلام نہ کرے یا بیٹھا ہوا گزرنے والے کو سلام نہ کہے اگر کبھی چھوٹا سلام کرنا بھول جائے تو بڑے کو بھی چاہیے کہ وہ پہل کرے سلام کرنے میں اور سلام کہے اپنے سے چھوٹے کو بھی اور گزرنے والا آپ کے پاس سے گزر جاتا ہے سلام کہنا بھول جاتا ہے تو جو بیٹھا ہوا ہے اسے چاہیے کہ وہ اس کو سلام کہہ دے ٹھیک ہے یعنی کہ یہ ایک اصول ہے کہ چھوٹا بڑے کو چلنے والا بیٹھے ہوئے کو تھوڑے تعداد کے لوگ زیادہ کو سوار پیادہ پیدل چلنے والے کو سلام کہے یہ ایک اسٹینڈرڈ معیاری اصول ہے قاعدہ جس کو کہتے ہیں کلی قاعدہ ہے لیکن بسا اوقات اس کے خلاف بھی ہو جاتا ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو خود سلام کہا کرتے تھے ان کی تعلیم کی غرض سے اسی طرح اگر کوئی بھول جاتا ہے تو اس کو اپنے لیے توہین نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ سلام کہہ دینا چاہیے پھر سن لیں ان ابی حریرا رضی اللہ عنہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا لازم ہے کہ سلام کہے چھوٹا علقیری بڑے کو والمارو اور چلنے والا القاعدی بیٹھے ہوئے کو والقلیل اور تھوڑے اللقیری زیادہ کو متفق علیہ وفی روایت اور مسلم کی ایک روایت ہے ور راکب الماشی اور سوار پیدل چلنے والے کو سلام کہیں آج کی تیسری اور آخری حدیث وہ پڑھ لیں وہ بھی اسی کے متعلق ہے ویسے تو چوتھی حدیث بھی اسی کے متعلق ہے اس کو بھی پڑھ ہی لیں گے تو اچھی بات ہوگی ان شاء اللہ تو وان علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ عن الجماعه اذا مر ان يسلم احدهم ويجزئ عن الجماعه ان يرد احدهم رواه البيهقي احمد والبيهقي وعن علي رضي الله عنه سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه سے روایت ہے کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یج انل جماعتی ایزا مرو ایک جماعت سے کفایت کر جائے گا جب وہ گزریں ایسلیما احد ہم کہ ان میں سے کوئی ایک سلام کہے وہ یج انل جماعتی اور کفایت کر جائے گا ایک جماعت سے ان میں سے کوئی ایک جواب دے اس کو احمد نے اور بیحقی نے روایت کیا ہے یہ حدیث حسن درجے کی ہے اپنے شواہد کی بنا پر تو <coughs> یعنی کہ اصول یہ ہے کہ دس بارہ افراد وہ گزر رہے ہیں اور اب یہ ضروری نہیں کہ وہ سارے دس بارہ افراد میں سے ہر بندہ ہی وہ السلام علیکم کہے نہیں ان میں سے کوئی ایک آدمی اگر سلام کہہ دے گا تو سب پوری دس بارہ افراد کی طرف سے وہ سلام ہو جائے گا اور پھر اگر سلام کو سننے والے بہت زیادہ لوگ ہیں تو ان میں سے اگر کوئی ایک آدمی ہی جواب دے دے تو سب کی طرف سے ہو جائے گا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سلام کا جواب دینا فرض ہے لیکن یہ فرض عین نہیں فرض کفایا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک آدمی بھی اگر جواب دے دے تو سب کی طرف سے ہو جائے گا جس طرح جنازہ کوئی چند افراد مل کے پڑھ دیں تو ساری امت مسلمہ کی طرف سے جنازہ ادا ہو جاتا ہے یہ اس کو فرد کی کہتے ہیں اگلی حدیث بھی اسی کے متعلق ہے سلام کے متعلق ہی اور بڑی اہم ہے بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو دیار کفر میں بلاد کفر میں رہتے ہیں وہ اور انہی سے یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبدا نہ تم ابتدا کرو الیہود و یہودیوں اور عیسائیوں کو کے ساتھ بھی سلامی سلام کے ساتھ یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کو سلام کہنے میں پہل نہ کرو و ادا لقی اور جب تم ان کو ملو و ادا لقی اور جب تم ان کو ملو طریق فی طریق کسی راستے میں فض ترو پس تم ان کو مجبور کرو الا اد یاقی ہی راستے کے تنگی کی طرف یعنی تنگ راستے کی طرف اخراجہ مسلم اس کو نکالا ہے مسلم نے یہ بھی ایک اصول ہے کہ لا تبدا عیسائیوں سے آپ نے سلام کرنا ہے لیکن ان سے سلام نے پہل نہیں کرنی اب یہاں پر منع کیا گیا سلام کرنے میں پہل نہیں کرنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ سلام کریں تو ان کو جواب دینا ہے ٹھیک ہے و ادا لقی تم فی تریقن اور جب تم ان کو کسی راستے میں ملو فل ہی تو ان کو مجبور کرو فض کر روحم تو ان کو مجبور کرو ان کو دھکیلو الا ازیا کی ہی اس راستے کی تنگی کی طرف تنگ راستے کی طرف یعنی یہ تو اس وقت کی بات ہے جو مسلمانوں کے شان و شوکت کا اور حکومت و سلطنت کا زمانہ تھا کہ مسلمان بازاروں میں چوڑے ہو کے چلتے تھے بالخصوص یہ ہودا نصارہ کے سامنے ویسے وہ چوڑے ہو کے چلنا دین اسلام میں منع ہے لیکن کافروں کو دکھانے کے لیے ان پر روب ڈال ڈالنے کے لیے صرف جائز نہیں بلکہ اللہ کو بڑا محبوب اور پسند ہے بیت اللہ کا طباف کرتے ہوئے وہ کچھ چکر وہ کندھے کو ننگا کر کے اور تیز تیز جو چلا جاتا ہے تو وہ بھی اسی لیے تھا نا مشرقین کو دکھانے کے لیے کہ ہم کمزور نہیں ہیں مدینہ کی بخار کی وبا کے باوجود ہمارے جسموں میں بھی جان ہے تمہاری ایسی پیسی پھیر سکتے ہیں تو اسی طرح نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جنگ کے میدان میں بھی جو تکبر ہے اکڑ کے چلنا کافروں کے آگے اللہ کو بڑا محبوب اور بڑا پسند ہے تو اسی طرح کافروں کو اکڑ کے دکھانا یہ بہت اچھی بات ہے اسلام اس کو چاہتا ہے کہ کافر مسلمانوں کے روب کے نیچے تلے دبے رہے تو نبی علیہ تو والسلام نے حکم دیا کہ جب تم راستے میں ملو تو ان کو ذرا سیڈ مار کے گزارا کرو یہ و نصارہ کو تو یہ اس وقت مسلمانوں کی شان و شوکت کا زمانہ تھا لیکن آج اگر آپ کافروں کو سیڈ ماریں گے تو وہ آپ کی ایسی تیسی کر دیں گے یہ کیفیت اس وقت مسلمانوں کی تھی کہ مسلمانوں نے سیڈ مار کے بھی گزر جاتے تو ان کو سی کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی اور پھر اسی طرح دوسری بات یہ اچھا یہ یا بھائی نے لکھ بھی دی ہے ریاض کی شرح میں جو ہے کہ یہ ایک معنی بیان کیا جاتا ہے کہ جب غیر مسلم تمہارے سامنے سے گزرے اور مسلمان گروہ کی شکل میں جا رہے ہوں تو اس کو اپنے درمیان میں سے نہ گزرنے دو بلکہ کناروں سے سائڈوں سے اس کو گزارو یہ بھی اس کا ایک معنی بیان کرتے ہیں تو لیکن یہ معنی کوئی خاص بنتا نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس کو راستہ درمیان میں سے نہیں دینا تو سائڈ سے راستہ دے دو تو تنگ راستے کی طرف تو اس کو مجبور تبھی کیا جائے گا جب اس کو گزرنے میں دشواری ہوگی تو وہ اگر درمیان سے بھی گزرے تو مسلمان اس کے راستے کو دشوار بنا سکتے ہیں خیر یہ دونوں قسم کے مفہوم جو ہیں یہ محدثین سے ثابت ہیں بیان کیے جاتے ہیں عمران کا درس <coughs> ختم ہوا